قبول کر لیا کرتا ہوں اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے حق بات کو چھپانے والے ملعون ہیں ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وغیرہ جس پر ارشاد ہوا کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں رب کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے صحیح حدیث میں ہے جس کو امام ابو داود لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے اسے قیامت کے دن آگ کی لگا پہنائی جائے گی اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے ابو حرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ابن بھی حاتم میں ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جنوں انس کے پھر وہ سب اس پر لانت بھیجتے ہیں یہی معنی ہیں کہ ان پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے یعنی تمام جانداروں کی عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں لنون سے مراد تمام جانور اور تمام جنوں انس ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب خشک سالی ہوتی ہے بارش نہیں برستی تو چوپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گنہ گاروں کی شومی یعنی ان کی نحوست سے ہے اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گنہ گاروں پر لانت نازل کرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مؤمن لوگ ہیں اس آیت میں ہے کہ علم چھپانے والے کو اللہ لانت کرتے ہیں اور فرشتے اور تمام لوگ اور تمام لانت کرنے والے یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لانت کریں گی واللہ عالم پھر ان میں سے ان لوگوں کو خاص کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں تو ان لوگوں کی توبہ وہ رب طواب رحیم قبول فرما لیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہ تھی لیکن نبی التوبہ اور نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں توبہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی اور عذاب میں بھی ہمیشہ یہی رہے گا نہ تو عذاب میں کبھی کمی ہو نہ کبھی موقوف ہو بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سے سخت عذاب ہوتے رہیں گے نعوذ باللہ من عذاب اللہ ابو العالیہ اور قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو روک لیا جائے گا پھر اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کریں گے پھر فرشتے پھر سب لوگ کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد کے ائمہ کرام سب کے سب قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت بھیجتے تھے یعنی قنوت نازلہ میں جو ہر فرض نماز کے آخری رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کی جاتی ہے لیکن کسی معین کافر پر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں اس لیے کہ اس کے خاتمے کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے اور آیت کی یہ قید کے مرتے دم تک وہ کافر رہے معین کافر دلیل ہے کسی معین کافر پر لانت نہ بھیجنے کی اور دوسری جماعت اس کی بھی قائل ہے جیسے فقیح ابو بکر العربی المالکی لیکن ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے بعض نے اس حدیث سے بھی دلیل لی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا اور اس پر بار بار حد لگائی گئی تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو بار بار شراب پیتا ہے یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا اس پر لانت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے یہ حدیث بخاری میں ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہ رکھے اس پر لانت بھیجنی جائز ہے واللہ اللہ عالم